کیا کبھی زندگی ایک میدان جنگ کی طرح محسوس ہوتی ہے میرا مطلب ہے ایک ایسا میدان جہاں ماضی کی تلخیاں آج کے کام کا بوجھ اور کل کا بے نام سا خوف مسلسل ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں جی بالکل یہ تو آج کل کے دور میں ایک انتہائی عام سی کیفیت بن چکی ہے انسان ہر وقت ایک عجیب سی کشمکش میں رہتا ہے ہاں نا تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی موضوع کو کھنگال رہے ہیں ہم ان ذرائع اور تحقیق کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اس بھاری بوجھ کو آخر اتارا کیسے جائے اور یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں ان سے آزاد ہونا تقریباً ناممکن ہے صحیح کہا آج کے اس گفتگو کا مقصد محض کوئی معلوماتی حقائق دہرانا نہیں ہے بلکہ ہم وہ حکمت تلاش کرنا چاہتے ہیں جو روزمرہ کی اس یعنی اس ذہنی تھکاوٹ کو واقعی دور کر سکے تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماضی حال اور مستقبل کے یہ محاذ آپس میں جڑے ہوئے کیسے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور میں کہوں گا کہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے ہماری اس بحث کا باقاعدہ آغاز ہونا چاہیے اگر ہم انسانی ذہن اور روح کی ساخت پر غور کریں تو یہ تینوں پہلو دراصل الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی وجود کے مختلف حصے ہیں یعنی یہ سب آپس میں ایک زنجیر کی طرح جڑے ہوئے ہیں بالکل فرض کریں ایک عمارت ہے اس کی بنیادیں ماضی پر رکھی گئی ہیں اس کی دیواریں ہمارا حال ہیں اور جو چھت ہے وہ مستقبل ہے وہ ہے اگر اس کی بنیادوں میں ماضی کی تلخیوں کا یا لوگوں کو معاف نہ کرنے کا پانی رشتہ رہے تو پھر عمارت تو کمزور ہوگی ہی جی وہ حال کی دنیا میں کبھی بھی توازن یا سکون قائم نہیں کر سکتا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی عمارت کی بنیادیں کھوکھلی ہوں اور ہم اس کی اوپری منزلوں پر ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون رہائش گاہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں جو کہ ممکن ہی نہیں ہے جی بالکل جب تک ماضی کا بوجھ نہیں اترے گا حال کا توازن نہیں ملے گا اور جب تک حال متوازن نہیں ہوگا مستقبل کا جو ایک غیر ضروری خوف ہے وہ انسان کو اندر ہی اندر کھاتا رہے گا یہ مثال واقعی بہت واضح ہے تو آئیے پھر سب سے پہلے اسی بنیاد پر بات کرتے ہیں یعنی ماضی کا بوجھ اور معافی کی طاقت جو مواد آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں معافی نہ دینے کے نقصانات پر بڑی تفصیلی بات کی گئی ہے ہاں اور اس کے جو نفسیاتی اثرات ہیں وہ بہت گہرے ہیں بالکل اگر ہم اسے ایک روزمرہ کی سادہ سی مثال سے سمجھیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ایک بہت بھاری بستہ اپنے کندھوں پر لادا ہوا ہو اس بستے میں ہر اس شخص کے نام کا ایک پتھر موجود ہے جس نے کبھی دل دکھایا ہو کوئی حق مارا ہو یا بس کوئی زیادتی کی ہو اور ہم وہ بوجھ ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جی ہاں انسان وہ بھاری بستہ روزانہ اپنے ساتھ کام پر لے جاتا ہے دسترفان پر اسی کے ساتھ بیٹھتا ہے یہاں تک کہ سوتے وقت بھی وہ بوجھ اس کے دماغ پر سوار ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو یاد رکھا ہوا ہے اس کی غلطی کو یاد رکھا ہوا ہے مگر در حقیقت در حقیقت یہ بگز انسان کی اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہوتا ہے اور دیکھیں آج کی جو جدید نفسیاتی تحقیق ہے وہ بالکل اسی بات کی تائید کرتی ہے جو صدیاں پہلے روحانی تعلیمات میں بتا دی گئی تھیں اچھا وہ کیسے جب ہم غصے اور نفرت کو اپنے اندر دبا کر رکھتے ہیں نا تو ہمارا دماغ مسلسل ایک ہنگامی کیفیت میں رہتا ہے جسے نفسیات کی زبان میں جنگ یا فرار یا فائٹ اور فلائٹ کی کیفیت کہا جاتا ہے یعنی دماغ کو لگتا ہے کہ ہر وقت کوئی خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے بالکل اور اس کیفیت میں جسم کے اندر کوٹیسون نامی ایک ہارمون مسلسل خارج ہوتا رہتا ہے یہ ہارمون جب ایک طویل عرصے تک جسم میں موجود رہے تو یہ خلیوں کو نقصان پہنچاتا ہے مدافعتی نظام کو کمزور کرتا ہے اور انسان کو دائمی تناؤ کی طرف دھکیل دیتا ہے یہ تو واقعی خطرناک ہے مطلب ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں جی معاف نہ کرنے والا شخص دراصل زہر کا پیالہ خود پی کر یہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ موت دوسرے شخص کی واقع ہوگی اب اگر ہم اسی بات کو قرآن تعلیمات کے تناظر میں دیکھیں تو سورہ انور کی وہ شاندار آیت سامنے آتی ہے جی وہ جس میں معاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے بالکل جس کا مفہوم ہے کہ اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے سبحان اللہ یہ تو ایک بہت ہی گہری اور دو طرفہ پیشکش ہے ایسا ہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر دل سے وہ بھاری پتھر نکال کر پھینک دیے جائیں تو بدلے میں بے پناہ روحانی سکون اور مغفرت حاصل ہوتی ہے معافی دینا محض کوئی احسان نہیں ہے یہ اپنے ہی ذہنی سکون کا ایک انتہائی منافع بخش سودا ہے لیکن ذرا رکیے یہ سب سننے میں تو بہت اچھا اور یعنی مثالی سا لگتا ہے مگر کیا عملی زندگی میں واقعی یہ اتنا ہی آسان ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے ہاں میرا مطلب ہے جب کوئی واقعی حق مار لے یا کوئی ایسا شدید نقصان پہنچائے جس کا ازالہ ہی ممکن نہ ہو تو اسے معاف کر دینا بظاہر کمزوری نہیں لگتی معاشرے میں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کے غلط عمل کو جائز قرار دے دیا یا ہم ڈر گئے ہیں کیا اس طرح ظالم کو مزید شے نہیں ملتی یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اور سچ کہوں تو عام طور پر معاشرے میں یہی سب سے بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے لیکن جو تحقیق ہم نے دیکھی ہے اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اس تاثر کی سختی سے نفی کرتے ہیں اچھا تو پھر معافی کی اصل تعریف کیا ہے ان ذرائع کے مطابق دیکھیں معاف کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے اصولوں حقوق یا اپنی عزت نفس کو قربان کر دیں یہ کسی بھی قسم کا کوئی سمجھاتا نہیں ہے در حقیقت معافی ایک بے پناہ طاقت ہے جو انسان کے دل اور دماغ کو ماضی کی اس قید سے آزاد کرتی ہے یعنی ہم شعوری طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس شخص کا ہم پر کوئی ذہنی کنٹرول نہیں رہا بالکل یہی بات ہے یہ ایک شعوری فیصلہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کا اختیار کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں مزید نہیں رہنے دیں گے جس نے زیادتی کی ہو اور اسی حوالے سے حضرت علی علیہ السلام کا ایک انتہائی بصیرت افزوس کال بھی ہے کہ سب سے بڑا انتقام معاف کر دینا سب سے بڑا انتقام معاف کر دینا ہے کیا گہری بات ہے جی اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب معاف کر دیا جاتا ہے تو انسان اس منفی اور تکلیف دہ کیفیت سے بہت بلند ہو جاتا ہے معافی دینا ایک ایسی حکمت ہے جس میں روحانی بلندی تو برقرار رہتی ہے مگر ساتھ ہی مستقبل کے لیے اپنی حدود اور حقوق کا تحفظ بھی شعوری طور پر کیا جاتا ہے تو مطلب زیادتی کرنے والے کو قانون یا اصول کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ایک الگ بات ہے اور اس کے عمل کی کڑواہٹ کو اپنے دل میں پالتے رہنا بالکل مختلف چیز ہے بالکل صحیح سمجھے آپ معافی دراصل اس کڑواہٹ سے آزادی کا نام ہے اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں جیسے اگر ہم دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے چشم پوشی کرنا سیکھ جائیں تو دراصل ہم ایک بہتر اور پرامن نظام کے لیے راہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں ایک ایسا نظام جہاں انسان غلطیوں کو نظر انداز کر کے اصلاح کی طرف بڑھتا ہے یہ نقطہ واقعی سوچنے کا زاویہ بدل دیتا ہے یعنی یہ کوئی وقتی جذبے کا نام نہیں ہے کہ بس ایک بار زبانی کہہ دیا کہ جاؤ معاف کیا اور بات ختم یہ ایک باقاعدہ مستقل عمل ہے جی یہ روزمرہ کی ریاضت ہے کیونکہ بعض اوقات پرانے زخم دوبارہ سر اٹھاتے ہیں نا کوئی پرانی بات اچانک یا جاتی ہے اور وہ غصہ دوبارہ جاگنے لگتا ہے ایسے میں انسان کو بار بار خود کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ یہ بوجھ صرف اسی کے کندھوں کو تھکا رہا ہے ایسا ہی ہے اور پھر جب یہ رویہ ایک فرد سے نکل کر معاشرتی سطح پر پھیلتا ہے تو اس کے اثرات واقعی حیران کن ہوتے ہیں وہ خاندانی اختلافات جو سالوں سے چل رہے ہوتے ہیں وہ ایک سچی معافی سے ختم ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں پھیلی ہوئی اس سرد مہری کی جگہ محبت پیدا ہونے لگتی ہے تو جب ہم ماضی کے اس بھاری بستے سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا سامنا سیدھا اپنے آج سے ہوتا ہے یعنی حال کی کشمکش بالکل اور یہ ہماری اس گفتگو کا دوسرا اہم پڑاؤ ہے آج کے اس تیز ترین دور میں انسان کے پاس وہی گنے چنے چوبیس گھنٹے ہیں اور وہ اسی وقت میں اپنے روزگار اپنے خاندان اور اپنی ذات کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی مستقل جدوجہد کر رہا ہے دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر کی یہ دوڑ تو جیسے ایک ناختم ہونے والا چکر محسوس ہوتی ہے یہ ہمارے موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے دیکھیے ظاہر ہے کہ پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی اور مالی تحفظ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اسے نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا جی بالکل مالی تحفظ کے بغیر تو گزارا نہیں لیکن یہاں ایک بہت غور طلب نکتہ ہے کہ ذاتی تعلقات خاندان اور اندرونی سکون کے بغیر یہ ساری کامیابیاں یہ سارا پیسہ بالکل کھوکھلا اور بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے یعنی وہ ایک فریب سا بن جاتا ہے جی فرض کریں ایک شخص نے دن رات محنت کی اپنی صحت اپنا خاندان سب کا وقت قربان کر کے ایک بہت بڑا عہدہ یا بے پناہ دولت حاصل کر لی لیکن جب وہ اس کامیابی کی خوشی منانے کے لیے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے پاس کوئی اپنا موجود ہی نہیں ہوتا بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور دور جا چکے ہوتے ہیں بالکل اور اس کی اپنی صحت بھی جواب دے چکی ہوتی ہے تو کیا ایسی کامیابی کو واقعی کوئی کامیابی کہا جا سکتا ہے پرگز نہیں توازن کے بغیر حاصل کی گئی کوئی بھی کامیابی دراصل انسان کو ایک گہری تنہائی کی طرف دھکیل دیتی ہے اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی پہلو سامنے آتا ہے جسے ہمارے ذرائع میں اثرات کی منتقلی یا اسپل اوور ایفیکٹ کہا گیا ہے جی ہاں یہ بہت اہم تصور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح یہ دونوں زندگیاں یعنی کام اور گھر ایک دوسرے کی حدود میں در آتی ہیں مثال کے طور پر دفتر میں کام کا شدید دباؤ ہے کسی نگران افسر نے سخت سست کہہ دیا ہے اب وہ شخص غصے سے بھرا ہوا گھر آتا ہے اور وہ سارا دباؤ اپنے گھر والوں پر یا بچوں کے کسی بالکل معمولی سی بات پر نکال دیتا ہے اور یوں کام کا دباؤ گھر کے اس پرسکون ماحول کو پل بھر میں تباہ کر دیتا ہے بالکل اور اس کے برعکس بھی تو ہوتا ہے نا اگر گھر میں تناؤ ہو رشتہ داروں کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہو تو انسان دفتر میں اپنے کام پر توجہ نہیں دے پاتا اور اس کی کارکردگی گرنے لگتی ہے انسان کا دماغ تو ایک ہی ہے نا وہ اسے دفتر اور گھر کے باہر الگ الگ کیسے رکھ سکتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں نفسیاتی حد بندیاں یعنی باؤنڈریز قائم کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے دیکھیے ہمارے دماغ کو واقعی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کے لیے واضح اشاروں کی ضرورت ہوتی ہے واضح اشارے اس سے آپ کی کیا مراد ہے میرا مطلب ہے اگر آپ ماضی میں دیکھیں جب لوگ کام سے پیدل یا کسی سواری پر گھر آتے تھے تو راستے کا وہ جو وقت تھا نا وہ ان کے ذہن کو دفتر کی دنیا سے نکال کر گھر کی دنیا میں لانے کا کام کرتا تھا وہ ایک قدرتی وقفہ تھا اچھا ہاں وہ سفر کا وقت ایک بفر زون کی طرح کام کرتا تھا بالکل مگر آج کل کیا ہوتا ہے ہم کام سے اٹھتے ہیں اور راستے بھر فون پر کام کی ای میلز یا پیغامات پڑھتے ہوئے سیدھا گھر کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں دماغ کو وہ درمیانی وقفہ ملتا ہی نہیں جس میں وہ خود کو حالات کے مطابق ڈھال سکے او یہ تو واقعی ہم سب کے ساتھ روزانہ ہوتا ہے ہم جسمانی طور پر تو گھر پہنچ جاتے ہیں لیکن ذہنی طور پر دفتر میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں جی ہاں اور ان دونوں زندگیوں کو الگ رکھنا کوئی قربانی کا کھیل نہیں ہے کہ ایک کو پانے کے لیے دوسرے کو تباہ کر دیا جائے توازن کا سیدھا سا مطلب ہے وقت اور ترجیحات کی واضح حد بندیاں جب کام کا وقت ختم ہو جائے تو ذہنی اور جذباتی طور پر بھی اس ماحول سے باہر آ جانا چاہیے یعنی فون کو ایک طرف رکھ دینا بالکل فون کو دور رکھنا اور گھر والوں کے ساتھ مکمل توجہ سے موجود ہونا یہی وہ واحد طریقہ ہے جو انسان کو اس وبائی ذہنی دباؤ سے بچا سکتا ہے لیکن سچ پوچھیں تو یہ حدود قائم کرنا اب اتنا آسان نہیں رہا اور جب انسان یہ کوشش کر بھی رہا ہوتا ہے تو اچانک ایک تیسرا محاذ کھل جاتا ہے جو کہ ہماری گفتگو کا اگلا اور بہت اہم حصہ ہے مستقبل کا خوف جی ہم ماضی کو معاف کرنے اور حال کو متوازن کرنے کی کوشش میں ہی ہوتے ہیں کہ اچانک مستقبل کا خوف ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غیر ضروری اضطراب کا شکار ہو کر اپنی توانائیاں ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے جیسے رات کو سونے لیٹتے ہیں اور اچانک ذہن میں خیالات کا ایک طوفان آ جاتا ہے ذہن یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ پانچ سال پہلے فلاں تقریب میں میں نے کیا بیوقوفی کی تھی یا کل اگر دفتر میں فلاں شخص نے یہ بات کہہ دی تو میں اسے کیا جواب دوں گا جی وہ خیالی مکالمے شروع ہو جاتے ہیں ہاں اور یوں ہم ان خیالی مکالموں میں الجھ کر اپنی نیند اڑا بیٹھتے ہیں انسان نے واقعی رائی کا پہاڑ بنانے میں کمال مہارت حاصل کر لی ہے یہ جو خیالی مکالموں رائے کا پہاڑ بنانے کی آپ نے بات کی ہے نا یہ محض کوئی مزاحیہ محاورہ نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی سنگین نفسیاتی کیفیت ہے اچھا نفسیات اسے کیسے دیکھتی ہے دیکھیں انسان کا دماغ حقیقی خطرے اور محض سوچے گئے خطرے کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں کر پاتا جب ہم بستر پر لیٹے کل کی کسی ممکنہ برے واقعے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل بالکل ویسے ہی تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے پسینہ آنے لگتا ہے اور جسم کا رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی حقیقی خطرہ ہمارے بالکل سامنے کھڑا ہو یعنی جسم کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی شیر سامنے آ گیا ہے حالانکہ ہم صرف کل کی میٹنگ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں بالکل اور یہ استراب یہ بے چینی انسان کی ذہنی کیفیت کو ایک قید خانے میں بدل دیتی ہے ہم اپنی ساری توانائیاں ان چیزوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں جو ابھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوئیں اور شاید کبھی ہوں بھی نہ یہ تو واقعی ایک لا حاصل مشق ہے اور یہیں پر وہ قرآنی تسلی ایک بہت بڑے سہارے کے طور پر سامنے آتی ہے جس کا ذکر ہمارے ذرائع میں کیا گیا ہے جی سورہ البقرہ کی وہ مشہور آیت بالکل جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یعنی یہ تو ایک کائناتی اور نفسیاتی ضمانت ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بھی مشکل آنے والی ہے یا جو بھی مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ کسی بھی صورت میں اس انسان کی قوت برداشت سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا بے شک یہ ایک بہت بڑی تسلی ہے اگر صرف اس ایک اصول پر سچا یقین آ جائے تو وہ جو رات کو بستر پر کروٹے بدلتے ہوئے آدھا اضطراب پیدا ہوتا ہے نا وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ انسان کو یہ یقین ہوگا کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں اس کے اندر ان سے نمٹنے کی آم, بھرپور استطاعت موجود ہے آپ نے بالکل درست کہا اور اس تسلی کو مزید پختہ کرنے کے لیے ماضی حال اور مستقبل کا جو فلسفہ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال میں ملتا ہے وہ کمال کا ہے جی ان کے اقوال تو ہمیشہ ہی بہت گہری حکمت لیے ہوتے ہیں بالکل ایک جگہ فرمایا گیا آج کے کام کو کل کے لیے نہ چھوڑو کیونکہ کل تمہاری سوچوں کا نتیجہ ہے اور پھر دوسرا کال تو سیدھا دل پر جا کر دستک دیتا ہے کہ جو شخص اپنے آج کو غم میں گزرنے دیتا ہے وہ کل کا غم بھی اپنے ساتھ لے آتا ہے واہ کیا بات ہے ان باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مستقبل کو اپنے اختیار میں لانے کی اسے کنٹرول کرنے کی کوشش بالکل بےسود اور انسان کو تھکا دینے والی مشق ہے جو لمحہ دراصل ہمارے ہاتھ میں ہے جس پر واقعی ہمارا اختیار ہے وہ صرف آج ہے بلکہ صرف آج نہیں بالکل یہی لمحہ ہے جس میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں کل کی فکر میں آج کی خوشی کو قربان کر دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اضطراب اور یعنی مستقبل کے خوف کی اس زنجیر کو توڑا کیسے جائے وہ کون سے عملی طریقے ہیں جو ذرائع میں تجویز کیے گئے ہیں کیونکہ صرف یہ جان لینا کہ فکر نہیں کرنی اصل میں فکر کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوتا اس کے لیے تو کچھ روزمرہ کی عادات کو بدلنا پڑتا ہے نا بالکل ایسا ہی ہے سب سے پہلا اور جو سب سے اہم طریقہ بتایا گیا ہے وہ توکل ہے یعنی اللہ پر بھروسہ جی اس بات پر مکمل بھروسہ کہ جو ذات اس اتنی بڑی کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے وہ ہمارے چھوٹے موٹے معاملات کو بھی بہترین انداز میں سنبھال لے گی جب انسان اپنی ان پریشانیوں کو جو اس کے اختیار سے باہر ہے ایک بڑی طاقت کے سبرد کر دیتا ہے تو دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے ہاں یہ احساس کہ انسان اکیلا نہیں ہے اور ہر چیز کو ٹھیک کرنا صرف اسی کے ذمے نہیں ہے واقعی ذہن کو پرسکون رکھنے کی ایک بہت بڑی چابی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کی عادت کا ذکر بہت نمایاں طور پر کیا گیا ہے شکر گزاری یعنی موجودہ نعمتوں کا احساس کیونکہ عام طور پر ہمارا ذہن تو ان چیزوں کی طرف زیادہ بھاگتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی یا جو مستقبل میں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں بالکل اور اس اندھی دوڑ میں ہم ان نعمتوں کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں شکر گزاری انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی بلکہ اسے کھینچ کر حال میں واپس لاتی ہے یہ احساس دلاتی ہے کہ زندگی میں سب کچھ برا نہیں ہے بلکہ بے شمار چیزیں بالکل درست بھی تو چل رہی ہیں جی اس کے علاوہ کچھ نہایت سادہ اور روزمرہ کے اقدامات بھی بتائے گئے ہیں جو بہت کارآمد ہیں جیسے دن بھر کی مصروفیت میں سے کچھ وقت کے لیے وقفہ لینا اچھا یعنی بریک لینا جی ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کبھی کبھی دماغ کی مشین کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر ان چھوٹے چھوٹے لمحات کو محسوس کریں کسی دوست سے اچھی بات چیت کر لینا کوئی پسندیدہ کتاب پڑھ لینا یا محض قدرتی مناظر درختوں اور آسمان کو دیکھنا اور لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ شاید وقت کا ضیاع ہے حالانکہ یہ کوئی وقت کا ضیاع نہیں ہے بلکہ یہ دماغ کو ایک نیا جوش اور تازگی فراہم کرنے کے انتہائی ضروری طریقے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمام حکمتیں محض کوئی کتابی باتیں یا فلسفیانہ نظریات نہیں ہیں یہ ہماری روزمرہ کی بقا اور خوشحالی کے لیے انتہائی ضروری اوزار ہیں بالکل یہ عملی ٹولز ہیں جی ہم سب کو ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے اندر جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا کتنا قیمتی وقت کتنی جذباتی توانائی اور کتنی ذہنی صلاحیت ان چیزوں پر ضائع کر رہے ہیں جو سرے سے ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہیں کیونکہ ماضی گزر چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا مستقبل ابھی آیا نہیں اس پر ہمارا کوئی مکمل قابو نہیں بالکل اگر کوئی چیز واقعی ہمارے اختیار میں ہے تو وہ صرف ہمارا آج کا عمل اور آج کا ہمارا رویہ ہے جب ہم حد سے زیادہ منفی سوچوں کو جگہ دیتے ہیں تو ہم خود ہی اپنے ارد گرد بے چینی کا ایک ایسا جال بن لیتے ہیں جس سے نکلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ گفتگو واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں اور اس سارے علم کا نچوڑ نکالیں تو یہ بات بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پرسکون اور متوازن زندگی گزارنے کا فارمولا تین بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے جی وہ تین ستون جو ہم نے آج زیر بحث لائے بالکل پہلا ماضی کی تلخیوں اور بوجھ کو معافی اور درگزر کے ذریعے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے دوسرا اپنے حال میں رہتے ہوئے اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان واضح نفسیاتی حد بندیاں قائم کر کے ایک صحت مند توازن برقرار رکھا جائے اور تیسرا مستقبل کی انجانی اور بلا وجہ کی فکروں کو جو ہماری راتوں کی نیند اڑا دیتی ہیں انہیں شکر گزاری توکل اور صرف آج کے لمحے میں جینے کی عادت سے شکست دی جائے اور دیکھیں جب کوئی شخص یہ تینوں محاذ جیت لیتا ہے نا تو وہ واقعی ایک ایسی زندگی کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو نہ صرف اس کے اپنے لیے باعث راحت ہوتی ہے بلکہ اس کے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے بھی وہ ایک سایہ دار درخت بن جاتا ہے کیا خوبصورت مثال دی آپ نے جی وہ ایک ایسا شخص بن جاتا ہے جس کی محض موجودگی سے دوسروں کو حوصلہ اور سکون ملتا ہے کیونکہ اس کے اندر کا جو توازن ہے وہ اس کے باہر کے رویے سے صاف چھلک رہا ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہے اور اسی بات سے جڑا ہوا ایک بہت ہی گہرا خیال ہے جو ان تمام موضوعات پر غور کرنے کے بعد ابھرتا ہے یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی شدید ضرورت ہے وہ کیا ذرا تصور کیا جائے اگر ہم اجتماعی طور پر دوسروں کو معاف کرنے کی ہمت پیدا کر لیں دفتر اور گھر کے درمیان ایک صحت مند توازن قائم کر لیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے کی بجائے شکر گزاری کو اپنا لیں تو کیا اس سے صرف ہمارا اپنا انفرادی سکون ہی واپس آئے گا نہیں بات تو اس سے بہت آگے جائے گی جی بالکل کیا ہمارے اس روزمرہ کے عمل سے ہماری آنے والی نسلوں کو ایک ایسا معاشرہ وراثت میں نہیں ملے گا جہاں محبت درگزر اور توازن کی حکمرانی ہو کیا ہم ان کے لیے ایک ایسی دنیا نہیں چھوڑ کر جائیں گے جو خوف اضطراب اور غصے سے پاک ہو یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے یقیناً یہ ایک بہت گہری اور غور طلب بات ہے جس کے اثرات نسلوں تک جا سکتے ہیں اور اسی خوبصورت اور فکر انگیز سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس علمی سفر اور تفصیلی جائزے کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں اس گفتگو سے یقیناً ذہن کے کئی نئے دریچے کھلے ہوں گے اور زندگی کی ترجیحات کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی زندگی کے اس سفر کو پرسکون بنانے کی اس کوشش میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ ایک نئے موضوع اور نئے حقائق کے ساتھ پھر کسی نشست میں بات ہوگی خدا حافظ خدا حافظ اور پرسکون رہیے